حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بریرہ کو اس کے مالکان سے خریدا تو اس اس کے مالکان نے کی کی ولا اپنے لیے شرط لگا لی میں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دے ولا اسی کی ہوتی ہے جو پیسے دیتا یعنی غلام کو خریدتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے اپنے خاون کے پاس رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں اختیار دیا اس نے خاون سے اپنی جدائی کو پسند کیا اس کا خاون آزاد تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھیالیس